اے پیغمبر اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے اعات کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے